نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر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 صلاة وسلام عليك عليك عليك يا يا يا يا سيدي رسول الله الله الصلاة الصلاة والسلام والسلام حبيب شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك أجمعين والا بعد قرآن حقیقان حمید کی اس وقت جو میں نے آیات مقدسہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے ان آیات میں نماز اور زکوٰۃ اور ان لوگوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ جو غنی اور مالدار ہونے کی تمنا اور آرزو کرتے ہیں زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے مذہب اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا ہے اور یہ زکوٰۃ کا حکم جہاں بیان ہوا ہے وہاں اس سے پہلے نماز کا بھی حکم ہوا ہے عقیم کافی مطفلہ الزکا مشہور معروف آیت ہے کہ نماز پابندی سے ادا کرو اور زکوٰۃ دو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بیان ہونا اس امر کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اس طرح نماز فرض ہے نماز کا ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح سے زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے قرآن کریم میں ایک دو جگہ نہیں بلکہ بیشتر مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے بعض احکام طبیعت پر ان کی ادائیگی کا مرحلہ بڑا دشوار ہوتا ہے اللہ رب العزت خالق و مالک وہ جانتا ہے کیونکہ اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی سوچ اور اس کے خیالات اور اس کی طبیعت کے ہر حال سے وہ واقف ہے ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ مال کا اپنی جیب سے نکالنا اپنے پاس سے دوسرے کو دینا طبیعت پر بڑا گرا گزرتا ہے اللہ ماشاء اللہ تو اس لیے اللہ رب العزت نے حکم زکوٰۃ کو متعدد آیات میں ذکر فرمایا ہے پہلے تو میں آپ کو بتلاؤں کہ زکات کا معنی کیا ہے زکات کا کیا جو ہے وہ لغوی معنی ہے زکات کے لغوی معنی جو ہیں وہ پاک کے آتے ہیں پاکی کے آتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ اپنے مال سے شریعت کے مقرر کیے ہوئے حصے کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اس کے حکم کے مطابق ضرورت مندوں کو ادا کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی سے مال کے اندر پاکی پیدا ہو جاتی ہے وہ مال صاف ستھرا ہو جاتا ہے اس لیے جو ہے زکوٰۃ کو اس کا نام رکھا گیا اس ادائیگی کا نام زکوٰۃ رکھا گیا یعنی مقررہ حصوں کی مال میں سے ادائیگی اس کی شرائط کے مطابق انجام دیتے ہوئے مال خرچ کرنا یہ زکات کہلاتی ہے اور زکات کے معنی جو ہیں وہ بڑھنے کے بھی آتے ہیں نمو کے بھی آتے ہیں اضافہ ہونے کے آتے ہیں اور زکات کو زکات اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس مال میں سے زکات ادا کی جائے گی وہ مال بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا اگرچہ بظاہر مال میں سے زکوٰۃ کی رقم جب نکالی جاتی ہے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ مال جو ہے وہ کم ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا مال جس میں سے زکوٰۃ نکالی گئی ہو اللہ کی رضا کے لیے احکام شریعت سامنے رکھتے ہوئے تو اس سے مال گھٹتا نہیں بلکہ مال بڑھتا ہے قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ بارک وسالہ نے یوں اشاد فرمایا وما اور وہاں آ گئی تم من زکات توریدون نوج ہوئے تو ہم کہ تم اپنے مال میں سے جو زکات دیتے ہو اس لیے تریدون اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے تو یہ مال جو تم نے زکوٰۃ کی صورت میں ضرورت مندوں کو دیا تو یہ مت سمجھنا کہ یہ گھٹ گیا کم ہو گیا ایسا نہیں بلکہ فولائے تو متعفون یہ لوگ جو مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یہ اپنے مال کو بڑھاتے ہیں ان کے مال میں اضافہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی زکوٰۃ اللہ کی طرف سے مال پر اس کی ادائیگی کو ضروری قرار دیا گیا لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایک بوجھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور خوش دلی سے خوش صدی سے ہم اس کی ادائیگی نہیں کرتے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنہیں توفیق دی ہے ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے خوش ہو کر اور بڑی خوش دلی سے صرف یہی نہیں کہ محدود حد تک بلکہ یہ نیت ہوتی ہے کہ زیادہ ہی کچھ ادا ہو جائے تو اچھا ہے لیکن ایسے لوگ بہت کم اور جو ایسا کرتے ہیں وہ پھلتے ہیں پھولتے ہیں خوش رہتے ہیں لیکن <clears throat> اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ جہاں ادائیگی نہیں ہوتی ہے یعنی یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا کہ آج ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آج ہم ضرورت مندوں کی اس راستے سے ضرورت پوری کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہے اور سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے وہ اس ارادے اور اس بات کو مضبوط رکھتے ہوئے ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے جو ہے جناب اس مال کو دنیاوی امور میں لگا دیتے ہیں کہ سال آ ہو رہا ہے اگر جو ہے آٹھ دس لاکھ روپے رہ گئے تو اس کی جو ہے زکات دینی ہوگی چلو ہم اس کو جو ہے ایسا کر لیتے ہیں ہم جو ہے اس سے جو ہے جناب یہ چیز لے لیتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ ایسے ہی لوگوں کی نیتوں کی وجہ سے آج صورتحال کیا ہے کہ ہم پر مہنگائی نے جو ہے جناب ہمارا احاطہ کیا ہوا ہے طرح طرح کے ٹیکس جو ہے وہ لگتے چلے جا رہے ہیں اور ہم ٹیکسوں کے بوجھ کے نیچے دبتے ہوئے جو ہے چلے جا رہے ہیں یہ سب ہماری نیت نیتوں کی خرابی کا جو ہے یعنی باعث ہے نیتیں ہماری جو ہے وہ ایسی بگڑ چکی ہیں کہ ہم نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو زکات <clears throat> بہت اہم دین اسلام کا ایک جو رکن ہے اس کی ادائیگی خوش دلی سے ہونی چاہیے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شریعت میں جو ادائیگی کے اصول اور قواعد و ضوابط اور احکام بیان فرمائے ہیں ان احکام کی روشنی میں ہم زکوٰۃ خوش طبعی اور فلو سے نیت سے ادا کریں برکت بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے یہ زیور قبولیت سے آراستہ بھی ہوگی اور اس کے فوائد کتنے ہیں ہم اس پر غور نہیں کرتے زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت سے فوائد ہیں دینی بھی اور دنیاوی بھی دینی فائدہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پورے ہوتے ہیں اور آخرت میں ہمارے لیے جو ہے وہ بھلائی بھلائی ہے لیکن جہاں تک دنیاوی فوائد ہیں وہ بھی کم نہیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے وہ جب مال کی ادائیگی کرتے ہیں اور اس سلسلے میں عزیز و اقارب کو پیشے نظر رکھتے ہیں عزیز وقارب کو نہیں بھولتے اور وہ سب سے پہلی نظر اپنے خاندان اور اپنے عزیز وقارب پر ڈالتے ہیں کہ خاندان میں اور ہماری جو ہے وہ برادری میں ہمارے کنبے میں کون مستحق ہے اور پھر وہ ان کو ادا کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک تو فائدہ اس کا دنیاوی یہ ہے کہ خاندان کے لوگوں کو ضرورت مندوں کو صدقہ خیرات زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ایک تو جو ہے اس کی ادائیگی کا جو ہے وہ ثواب دوسرے عزیز و اقارب کو دینے سے سلا رہنے کا جو ہے دوہرا ثواب تو خاندان اور اپنے عزیز و اقارب کے مستحق افراد کو زکوٰۃ و صدقات دینا اس میں دوہرا ثواب ہے ایک تو اللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کا ثواب اور دوسرا سلا رحمی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو ان کو جو دیا جا رہا ہے یہ دوسرا ثواب ہے پھر جب خاندان کے افراد کی دیکھ بھال کی جائے گی اور ان کی ضروریات کو اس طرح سے پورا کیا جائے گا تو پھر جو ہے خاندان کے یہ لوگ باہر دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے جو ہے یہ بچیں گے اور اس طرح سے جو ہے اس مالدار اور اس جو ہے وہ غنی کی عزت بھی جو ہے محفوظ رہے گی اور اگر ادائیگی اس طرح سے نہ کی جائے خاندان کے لوگوں کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے اور وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو کیا ہوگا لوگ کہیں گے کہ جناب فلاں خاندان کا اور فلاں شخص کا رشتہ دار جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے فلاں شخص سے جو برادری کا نہیں اس سے اس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا اس سے جو ہے وہ جناب مانگ رہا اس سے جو ہے اگر محسوس کیا جائے تو یہ ایک طرح سے بہت ہی یعنی رسوائی کا باعث ہوتا ہے تو خاندان اور اپنے کنبے کے لوگوں کو جو ہے جناب جو مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ دینا ان کی ضروریات کا پورا لحاظ کرنا اور میں تو یہ عرض کروں گا کہ صرف زکوٰۃ ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے کہ جناب زکوٰۃ ہو سال آئے گا تو جو ہے زکاتی ہی سے ان کی خدمت کریں گے اور ان کی ضرورت کو پورا کریں گے نہیں بلکہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے مال سے جو ہے ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے تو اس طرح کے بہت سے فوائد ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے بارے میں مالدار ہیں صاحب حیثیت ہے زکوٰۃ ادا نہ کریں سب کو خیرات نہ کریں ضرورت مندوں کا خیال نہ کریں تو لوگ کہیں گے کہ بڑا ہی بخیل دیکھو کتنی کنجوسی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے جو ہے جناب یہ ضرورت مند لوگوں کی جو ہے ضرورت پورا نہیں کرتا ہے تو یہ بخیل ہے تو اس طرح کی باتیں جو ہے جناب سننے کو ملے گی یہ بھی ایک جو ہے بہت بری بات ہے تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اگر دیکھے جائیں تو دینی اور دنیاوی سب طرح کے جو فوائد اور جو ہے سب کی بھلائیاں جو ہے وہ موجود ہیں قرآن کریم میں متعدد واقعات بیان ہوئے ہیں ان میں ایک واقعہ اس شخص کا بھی بیان ہوا ہے کہ جو ضرورت مندوں محتاجوں مفلسوں مسکینوں اور فقیروں کا بڑا خیال رکھتا تھا ملک صنعائے یمن میں ایک شخص جس کا کہ بڑا نفیس اور بہت ہی عمدہ قسم کا باغ سورہ قلم میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے یہ شخص جب باغ میں جاتا تھا تو جتنے پھل اس کے باغ میں ٹوٹے پڑے رہتے تھے یہ یہ سارے پھل جو ہے غریبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور جب پھل توڑنے کا موقع آتا تھا تو اس وقت باغ کی کل پیداوار میں سے دسواں حصہ جو ہے یہ ضرورت مندوں اور فقیروں کے لیے نظر کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ یہ اس کا معمول تھا کہ جب بھی جو ہے باغ جاتا تو جتنے بھی پھل جو ہے گرے ہوئے ہوتے خود سے وہ بھی جو ہے ان ضرورت مندوں کو دے دیا کرتا تھا اس کا باغ بڑا سرسبد و شاداب بڑا جو ہے وہ پھلوں سے بھرا رہتا تھا اور اوروں کے باغوں کے مقابلے میں اس کے باغ میں جو پھلوں کے درخت تھے وہ زیادہ جو ہے پھل دیا کرتے تھے ان میں زیادہ پھل ہوا کرتے تھے جب اس شخص کا انتقال ہو گیا اس کے تین بیٹے تھے اور وہ باغ ان کے حصے میں ترقی کی صورت میں آیا تو یہ آپس میں انہوں نے میٹنگ کی اور کہنے لگے کہ جناب اگر ابا حضور کی طرح ہم اسی طرح سے جو ہے وہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ دیتے رہے تو ہمارے پاس کیا بچے گا یہ میٹنگ کی اور جناب انہوں نے جو ہے یہ طے یہ کیا قرآن کریم نے ان باتوں کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ از اقسم تمہ النحا مسلم ولا تسنون فطاف علی وقت کہ انہوں نے جو ہے قسم کھائی اور یہ کہا کہ ہم جو ہے جس وقت اب باغ جائیں گے اور پھل توڑیں گے نا خاموشی سے جائیں گے اور کوئی جو ہے کسی کو بتلائے گا نہیں اور ایسے وقت میں جائیں گے کہ جب سب سو رہے ہوں گے اور اس طرح سے انہوں نے یہ طے کر کر جناب صبح سویرے جو ہے جناب یہ اٹھے اور تنادہ ابت بت میں تھے صبح صبح ایک دوسرے کو جو ہے آواز چلو بھائی اچھا وقت ہے اب سب سوئے ہوئے ہیں کسی کو خبر کان و کان خبر نہیں ہوگی چلو باغ میں پھل توڑنے کے لیے چلتے ہر سے کم ان کن تم فارمین فن ترقو اب یہاں سے روانہ ہوئے اور اس طرح سے روانہ ہوئے کہ آہستہ آہستہ جیسے کہ چپکے چپکے باتیں کی جاتی ہیں آپس میں چلتے ہوئے اس طرح سے چپکے چپکے اور آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے اللہ سلند علیکم مسکین کہ دیکھو آج ہر جو ہے ہمارے پاس کوئی مسکین اور کوئی ضرورت مند جیسا کہ ابا حضور کے ساتھ ہو جایا کرتے تھے کوئی جو ہے ہمارے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے یہ ادھر سے یہاں چلے اور ادھر اللہ تبارک وطالیہ نے ایک ایک جو ہے آفت اور بلا جو ہے باپ باپ پر جو ہے وہ نازل کر دی فواف امون اس پر ایک پھیرا لگانے والا ایک چکر لگانے والا باغ پر آیا یعنی کیا یعنی عذاب الہی اور غضب الہی اس باغ پر جو ہے وہ اترا اور بہت تسرین تو جو ہے جناب باغ کیسا ہو گیا ایسا ہو گیا جیسا کہ جو ہے اجرا ہوا باغ ہو جاتا ہے جس میں جیسے کوئی پھل جو ہے وہ لگا ہی نہیں بالکل جو ہے وہ ملیا میٹ ہو کر رہ گئے اب جب یہ باغ میں پہنچے تو دیکھا تو سب کچھ جو ہے اجرا ہوا پڑا ہو کہنے لگے او ہو ہم تو راستہ بھول گئے یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہمارا باغ تو بڑا سر سب جو بڑا ہی جو ہے وہ پھل والا اس میں تو پھل اور میوے جو ہے وہ لگے رہتے تھے یہ تو ہم کسی دوسرے کے بعد میں آ گئے پھر جو ہے جناب انہوں نے جو غور سے دیکھا تو پہچان لیا کہ اس کو یہ تو ہمارے ہی بات ان تینوں میں ایک بڑا سمجھدار اور جو ہے عقل مند بھائی بھی تھا ان کا اس نے جو ہے یہ کہا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا تھا کہ بھائی ایسا ایسا مت سوچو اور تم جو ہے تم اللہ کی یاد کرو اللہ کو یاد رکھو اس کا ذکر ہو اس کا شکر کرو اور یہ سب باتیں مت سوچو میں تم کو منع کیا کرتا لیکن تم بعد نہیں آئے تم نے جو ہے جناب یہ طے کیا کہ ہم جو ہے وہ سب کا سب خود رکھیں گے اور کوئی جو ہے مسکین اور فقیر جو ہے وہ ہم ساتھ نہیں لیں گے دیکھو تم نے اپنے ابا کے جو ہے اس راستے کو اور اچھے طریقوں کو چھوڑ دیا تو آج دیکھو جو ہے تمہارے باپ کا کیا حشر ہو گیا اب جناب جو ہے انہیں توبہ کی اور اللہ کے حضور جو ہے گر گرائے اور معافی اور توبہ کی درخواست اللہ کے حضور پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے چنانچہ توبہ قبول ہوئی اور انہوں نے پھر جو ہے اپنی اس یعنی ابا کے اپنے والد کے جو ہے اسی طریقے کی طرف رجوع کیا اور بالکل جو ہے یہ عہد کیا کہ آج کے بعد سے ہم جو ہیں ایسا نہیں سوچیں گے اور ہمارے والد کا جو طریقہ کار تھا اسی طریقے کو ہم جو ہے اختیار کریں گے اور اسی پر عمل کریں گے اسی میں فائدہ ہے دیکھیں کہ یہ شخص جو یعنی مقررہ حصہ تھا وہ تو ادا کرتا ہی تھا لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر جو بعد میں پھل گرے ہوئے ہوتے تھے وہ بھی اپنی تحویل میں نہیں لیتا تھا ان کو وہ گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے پھل بھی جو ہے وہ غریبوں اور ضرورت مندوں کو دے دیا کرتا تھا جس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ جناب دوسروں کے مقابلے کے میں اس چیز کے بعد میں زیادہ پھل اور کثرت سے میوے ہوا کرتے تھے یہ انسان جو ہے بڑا یعنی دنیاوی معاملات میں تو بڑا جو ہے فیاض ہوتا ہے لیکن دینی معاملات میں جو ہے جناب بڑا سوچتا ہے اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے دینی معاملات میں دینی احکام اور شرعی مسائل کے پورا کرنے میں پس و پیش کیا ہے وہ نہ دین کے رہے نہ وہ دنیا کے رہے ایک شخص سالمانہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ میرے لیے جو دعا فرما دیجئے تاکہ میں مالدار ہو جاؤں آپ نے فرمایا کہ دیکھو طالبہ تھوڑا مال جس کا شکر ادا کیا جاتا رہے یہ بہت اچھا ہے پھر عرصی حضور سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دس سے دعا دراز کیے اور اس کے مالدار ہونے کے لیے اللہ کے حضور دعا کی سرکار دعا فرمائیں اور وہ قبول نہ ہو یہ تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے دعا فرمائی اور جناب عالم یہ ہوا بکری پالا کرتا تھا یہ سب اس کی بکریوں میں اتنی برکت ہوئی اتنا اتنا اس کا یہ مال بڑھا کیا تو مدینہ منورہ میں جہاں آبادی تھی وہاں یہ رہتا تھا مال جب یہ بڑھا تو جناب مدینہ منورہ کے جنگلوں جنگل میں اور وادی میں جو ہے اس کو جانا پڑا وادیاں اس کی بکریوں سے بھر گئی اور اسی اسنا میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا اس سے پہلے زکوٰۃ کا حکم نہیں ہوا تھا انسان کیسا ہے اور وہ بسا اوقات رشت بھی کرتا ہے ہے کہ اگر کوئی مالدار خیرات کر رہا ہو یا امور خیر میں جو ہے جناب وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہو ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں پھر دیکھ کر جو ہے رش کرتے ہیں کہ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نوازتا تو ہم اسی طرح سے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لائن آتا نہ منفت رتن نہ من فال کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی دیتا تو ہم بھی جو ہے وہ کسی طرح سے خرچ کرتے اور صدقہ کرتے اور ہم جو ہے صالحین میں سے ہو جاتے یعنی نیک ہی کرنے والے ہو جاتے نیک راستے میں جو ہے خرچ کرتے تو بہرحال حکم زکوٰۃ نازل ہو گیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے لوگوں کو بھیجا اور عاملین زکوٰۃ زکوٰۃ وصول کرنے والے جو ہے زکوٰۃ لے کر جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے سالوا کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ایک زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص جو ہے وہاں پہنچا ابھی یہ شخص جو ہے سالوا کے پاس سے واپس نہیں آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور فرما رہے ہیں سالوا پر افسوس سالوا پر افسوس اور اندازہ کیجیے کہ ابھی یہ شخص واپس نہیں آیا ہے اور سرکار اس کی حالت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اسی لیے اس پر دکھ کا اظہار فرما رہے ہیں معاملہ کوئی اچھا نہیں تھا یہ زکوٰۃ کا وصول کرنے والا شخص جب طالبہ کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ بھائی زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے وصول یادی کے لیے بھیجا ہے تو تم جو ہے زکوٰۃ ادا کرو تو اس نے کہا کہ اچھا میں سوچوں گا میں بعد میں فیصلہ کروں گا ابھی تو تم جاؤ تو دیکھیں اس لیے یعنی وہ وہ شخص جو عامل زکوٰۃ تھا اس سے سالبہ یہ گفتگو کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کافی مسافت پر فاصلے پر مدینہ منورہ میں آبادی میں تشریف فرما ہے اور یہاں یہ گفتگو رہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دکھ اور افسوس کا اظہار فرما رہے ہیں یہ ہے علم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یہ ہے اللہ کے نبی کی آنکھ کہ جناب عالم میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ کا نبی اس کا مشاہدہ فرما رہا ہوتا ہے اس کے بعد عامل زکوٰۃ جو ہے جب حضور کی خدمت میں پہنچتا ہے تو عرض کرتا ہے حضور میں طالبہ کے پاس زکوٰۃ کے لیے پہنچا تھا اور اس نے یہ جواب دیا حضور نے پھر افسوس کا اظہار کروں کہ افسوس طالبہ پر اسی موقع پر یاد کریمہ نازل ہوئی لئن آتا نا من فضل ہی کہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا تو لنت بتنا تو ہم صدقہ کریں گے خیرات کریں گے وہ من الصالحین اور ہم جو ہے نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے فلما آتا ہوں من فضل ہی بخیل کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے غنی کر دیتا ہے سربت بنا دیتا ہے مالدار کر دیتا ہے تو بخیلو بھی تو پھر وہ بخل کرنے لگتے ہیں پھر وہ سوچنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ جناب ہم سوچیں گے دیکھیں گے اب اس کے بعد جو ہے جناب اس نے غور کیا ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے عامل کو میں نے یہ کہہ دیا کچھ عرصے کے بعد یہ زکات کی صورت میں مال لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا عرصی حضور میں اپنے مال کی زکات لے کر آیا ہوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی وہی ہوئی ہے میں تیری زکات وصول نہیں کروں گا وصول نہیں فرما محرومی اور شفاوت کا کبھی اس طرح سے بھی جو ہے جناب دور دورہ ہو جاتا ہے انسان سوچتا نہیں سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا حیات ظاہری سے پردہ فرمایا اس کے بعد خلافت صدیقی کا زمانہ آیا دور خلافت صدیق میں یہ طالبہ پھر اپنی مال کی زکوٰۃ لے کر آئے اور حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ مال مال زکات پیش کرنا چاہا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اس کی زکات کو رد کر دیا قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قبول نہیں فرمائے تو میں کیوں قبول فرماؤں اس کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت آیا اور آپ کے دور خلافت میں بھی طالبہ زکوٰۃ لے کر آیا تو حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول کرنے سے وصول کرنے سے انکار فرما دیا یہاں تک کہ دور عثمانی میں جو ہے جناب اس شخص کا یہ ہلاک ہو گیا لوگ کیسے حریف ہوتے ہیں کیسے کیسے منصوبے بناتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا قرآن کریم میں متعدد واقعات قارون کا واقعہ بھی قرآن کریم میں موجود ان نارون صدا علیہم واقعینہ اجن مفاطہ قارون کا خزانہ مشہور ہے ضرب المثل ہے کتنے خزانے کا مالک تھا یہ جناب ایک جماعت جو ہے صرف اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتی اندازہ کر سکتے ہیں آپ کیسا مالدار سب تھا یہ اور یہ مالدار کیسے ہوا معمولی سا شخص تھا لیکن حضرت سیدنا موسا علیہ نبی جناب علیہ سلاد تسلیم نے اسے جو ہے کیمیا سکھا دیا تھا اور یہ جناب سونا بنا لیا کرتا تھا حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی قوم کو زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہوا تو اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم جو ہے سنایا بتلا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو قارون کے پاس حضرت موسا علیہ السلام خود تشریف لے گئے مختصر عرض کرتا ہوں وقت نہیں ہے کہ آپ خود تشریف لے گئے قارون کو بتلایا کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ ادا کرو اور کتنا یعنی بہت معمولی تھا مال سے جو ہے وہ زکوٰۃ کرنے کا حکم نازل ہوا تھا غالباً ہزارواں حصہ جو ہے وہ ادا کرنے کا حکم ہوا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے قارون کے پاس اس کو آگاہ کیا حکم ربی سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں زکات ادا کا کچھ حساب لگاتا ہوں کتنی کتنا بنتا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد قارون نے جو حساب لگایا تو کثیر تعداد میں جو ہے زکوٰۃ بن رہی تھی اب نفس نے کیسے بہکایا نفس کیسا بہکاتا ہے کہنے لگا کہ اگر میں نے اتنا سارا مال دے دیا زکات میں تو مال میں تو بڑی کمی آ جائے گی اب اس نے جناب حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف ایک منصوبہ بنایا اور اتنا بھیانک منصوبہ بنایا اتنا جو ہے یعنی شاطرانہ مکارانہ اور اتنا جو ہے واحیات قسم کا منصوبہ بنایا کہ جناب ایک بدکارہ کو تیار کیا اور اس کو اچھی خاصی رقم دے کر اس کو آمادہ کیا کہ تمہیں ایسے ایسے کرنا ہے ادھر جو ہے اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ دیکھا تم نے کچھ سنا کیا ہو رہا ہے اب تک تو جو ہے یہ موسا علیہ السلام جو ہیں جو ہے یہ کہتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں جو ہے کہتے تھے یہ یہ, یہ کام کرو یہ نہ کرو اب تو انہوں نے ماض اللہ اللہ ہمارے مالوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیے تو کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ اس طرح سے اگر ہم مال دیتے رہے تو ہم تو جو ہے وہ گھاٹے میں پڑ جائیں گے کہا کہ کیا کرنا ہے کہ اچھا تم لوگ سب ایک روز جمع ہو دیکھو میں جو ہے وہ تمہیں جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کراتا ہوں بنی اسرائیل جمع ہو گئے اور اس بدکارہ کو بھی تیار کیا ہوا تھا وہ بھی اس کو بھی بلا لیا ادھر یہ موسا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں ان کو کچھ آپ کا باش فرمائیے نصیحت فرمائیے حضرت موسا علیہ السلام تشریف لے گئے دیکھا تو جمع غفیر موجود ہے یعنی جہاں ہے وہاں تشریف لے جا کر آپ نے تقریر شروع کی اور احکام بیان فرمانا شروع کی آخر میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اور جو بدکاری کرے گا اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مر جائے اب یہاں بات کاٹتے ہوئے قارون نے کہا کہ یہ حکم سب کے لیے ہے آپ نے فرمایا کہ ہاں سب کے لیے پھر کہنے لگا کہ خواہ آپ ہی کیوں نہ ہوں حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں خواہ میں ہی کیوں نہ ہوں تو جناب فوراً کہنے لگا کہ اس مجمع میں خاتون ہے جس جس کا نے جو یہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی طرف سے برائی کی گئی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے یہ بات لوگوں کو بتلاتی پھر رہی اب حضرت موسا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اللہ کے حضور جو ہے وہ آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اس خاتون کو لاؤ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق جو ہے جناب یہ خاتون جو ہے مجمع میں لائی گئی اور حضرت موسا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس نے دریا میں ہار کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اور میری قوم کے لیے راستے بنائے میں تجھے اس ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے سچ سچ بدلا اب جناب یہ خاتون کہنے لگی کہ بات دراصل یہ ہے کہ قانون نے مجھے بہت سارا ڈھیر سارا مال دے کر جو ہے آپ پر بہتان تراشی اور الزام لگانے کا جو ہے وہ طے کیا تھا اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ اس میں آپ دقیل نہیں ہیں کوئی معاملہ نہیں ہے آپ بالکل پاک دامن ہیں پاک باز ہیں اور میں جو ہے وہ قارون کے بہکائے اور خسرائے میں آ گئی تھی اور بہت سارے مال کا جو ہے وہ لالچ میرے دماغ میں سما گیا تھا اس وجہ سے جو ہے میں مجھ سے جو ہے یہ باتیں کہلوائی گئی تھیں حضرت موسا علیہ السلام نے جب یہ بیان سن لیا قوم میں جو ہے یہ معاملہ اور یہ تمام باتیں جو ہے وہ سن لی اور دیکھ لی تو اس کے بعد آپ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سربس وجود ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے کہ اللہ رب العزت نے اس الزام سے جو ہے اس, اس مجھے حضرت بوسا علیہ السلام کو اس طرح سے جو ہے وہ بری فرمایا اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے وہ ہو گیا ایسے نا ہنجار لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو طرح طرح کے یعنی حقائق کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے الزام طرح طرح کی بے بنیاد باتیں جو ہیں وہ کرتے پھرتے ہیں اور پھیلاتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اکساتے پھرتے ہیں لوگوں کو متنفر کرتے پھرتے ہیں تو یہ کوئی یہ حضرت موسا علیہ السلام کے عہد مبارک کا یہ واقعہ ہمیں جو ہے درس عبرت دیتا پھر ہوا کیا حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا اللہ ایسے بے بنیاد الزامات لگانے والے پر لگانے والوں پر تیرا غضب نازل ہو جائے حضرت موسا علیہ السلام کو وہی ہوئی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زمین کو تمہارے تابع فرمان کر دیا اب جو چاہیں آپ حکم دیں زمین کو حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد قارون کے لیے بد دعا کی اور یہ فرما دیا کہ جو قانون کا ساتھی ہے وہ قانون کے ساتھ رہے اور جو میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ ہو جائے قارون کے ایک ساتھی کے علاوہ باقی سب حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے سب نے اس بے ایمان کا اور اس ملزم کا اور اس اس چھوٹے کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس طرح سے حضرت موسا علیہ السلام کی بدعا سے وہ پہلے مرحلے میں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا اس کے بعد پھر حضرت موسا علیہ السلام نے جو ہے وہ زمین کو حکم دیا کہ ایک زمین تو اسے پکڑ لے پھر جو ہے جناب سینے تک جو ہے وہ زمین میں دھس گیا اور اس کے بعد جب بدوا فرمائی تو حلق تک گردن تک جو ہے وہ زمین میں دھس گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دھستا ہی چلا گیا قرآن کریم نے فرمایا کہ فقصت نہ رہی وہ بھی دار رہی اب ہم نے زمین میں قارون کو اور اس کے مقام کو دھسا دیا پھر اس کے بعد جناب یہ کہا جانے لگا کہ حضرت موسا علیہ السلام نے قارون کے خزانے پر قابض ہونے کے لیے ایسا کیا ہے تو حضرت موسا موسا علیہ السلام نے پھر قارون کے خزانے کے لیے بھی زمین کو حکم دیا کہ اس کے خزانے کو بھی یہ زمین تو اپنے اندر جو ہے جذب کر لے خزانہ بھی اس کا دھس گیا اور تفاصیر میں لکھا ہے کہ قیامت تک جو ہے قارون اور اس کا خزانہ جو ہے وہ زمین میں دھستا چلا جاتا رہے گا حکم ربی پورا نہ کرنے والوں کو اس طرح سے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے ہم پر جو احکام عائد کیے گئے ہم پر جو احکام فرض کیے گئے ہیں ہمیں ان کو اپنی یعنی اس اس حیثیت اور اس کتاب میں آتے ہیں تو ہمیں خوش دلی سے خلوص نیت کے ساتھ ان کو ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تو مجھے اور آپ سب کو احکام خدا بندی اور احکام رسول پر عمل کرنے کی توفیق نہیں پر میں الحمد للہ